بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علم کرام اور عزیز طلبا بندہ تو یہاں پر اصل میں حضرت اقدس حضرت مفتی رضا الر صاحب دام اللہ ذلہ علینا کے فیوز سے مستفید ہونے کے لیے آتا ہے مگر حضرت کا حکم ہے تو میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاکیب محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک کلام پڑھ کے سناتا ہوں حضرت کے اشعار تو بہت ہی عجیب ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے بہت سارے علوم اور مضامین پر مشتمل مگر تشریح کا وقت بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے جی یہ حضرت کا کلام ہے اس کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے تباہ ہو کے جو دل تیرم ہے غم ہے تباہ ہو تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے نا ان میں آبادی جی میں آبادی انا عند المنكسره قلوبهم جو دل ٹوٹے ہوئے اللہ وہاں ہوتے ہیں ہائے ہائے تباہ ہو کے جو دل تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے اور ہزار خون تمنا ہزار غم سے ہزار خون تمن ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روا خالی تمنا سے نہیں ہوتا میرے عزیز و میرے بھائی ہو ہاں، تمنا تو ہر ایک کی ہے میں اللہ والا ہو جاؤں دل پہ چوریاں چلتی ہے دل کو توڑنا پڑتا ہے دل کے چورے ہوتے ہیں پھر اللہ ملتا ہے ایسے آسانی سے نہیں ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روا عالم ہے اور حضرت فرماتے ہیں مجھے اس عالم میں صد و بو سے کیا مطلب مجھے اس عالم میں صد و بو سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے اور خرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم خرد عقل خرد کے سامنے گرچے صد ہزار عالم نگاہ عشق میں نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے نگاہ عالم ہے تائی صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب غریب شاعر ہیں وہ اسی کو ایک جگہ پہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل اور لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل آگے سے فرماتے ہیں اور جو آپ خوش تو ہر سو بہار کا عالم نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے اور جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا اگر نہ اپنا بھی عالم تباہ برہم ہے بیوی بھی لڑ رہی ہے بچے بھی نافرمان ہے پڑوسی بھی لڑ رہا ہے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اور جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری ہاں آگے حضرت فرماتے ہیں کہ <clears throat> بہت زبردست ان کے مضامین یہ شرح اللہ نے توفیق دی اس کتاب کی ہزاروں صفحات پندرہ سو صفحات میں تقریباً اس کی شرح ہے <clears throat> جو جو یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوا یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کی آرزو کا عالم ہے طلبا فارغ ہوتے ہیں میں بھی فارغ ہوا دارالعلوم دیوبند سے اتنا مال اور ریال اور ڈالر اور فیکٹری اور گاڑی اور مکان اور بزنس اور شہرت اور چاروں طرف بلایا جاؤں گا اور ہر طرف میرے بیانہ یہ سارا غیر اللہ ہے اللہ تعالی کی محبت کی آگ جب کسی دل میں لگے گی اس سب کو جلا کے رکھ دے گی جلا کے یہ ہے وہ تمنا جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے فراغت کے بعد جب دورہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یہ دنیا میں ذرا عقل و شعور آتا ہے یہ ہو اور یہ ہو اور یہ عزتیں اور یہ شہرتیں اور اس طرح میرا نام اور اس طرح میرا نام اور اتنا مال اور گاڑی یہ جو آگ لگی یہ آگ لگے گی کہاں سے یہ آگ لگتی یہ اس سے پہلا شہر ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جا اللہ والوں کے پاس جن اللہ والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلے بھنے ہو آپ پاس میں بیٹھے تو محسوس ہو اس کی گرمی اس کی خوشبو اس کا سکون اس کی لذت اس کی حلاوت پھر آپ صاحب نسبت اللہ والے بنیں گے اور جب صاحب صاحب نسبت اللہ والا قاری امین الحسن صاحب ہردوئی میں ہوتے تھے قاری امین الحسن صاحب حضرت شاہ حکیم اختر صاحب حضرت حکیم کلیم اللہ تینوں اللہ والے وہاں خانقاہ میں کراچی میں تھے بیان شروع ہوا قاری مرسن صاحب تو فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام کس کا ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے ایک لمحہ کچھ بھی ہو جائے حکم الہی ٹوٹنے اور چھوٹنے نہ پائے اور جب ہم ایسے ہوں گے تو پھر چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں آپ کو ضرورت نہیں کہ میرا لمبا نام ہو میرے بیانات ہو میرا یہ ہو آپ کا شہرا چاروں طرف پھیل چکا ہوگا حضرت کا یہ آخری شعر ہے <coughs> ہائے ہائے نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے ہماری روح ماورا اللہ والے بھی ایسے لگتے جیسے ایسے بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن اگر اندر سے ان کا حال صحیح معنی میں جانچنا اور دیکھنا ہو تو <clears throat> باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے اور تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے اور ارے ہم تم ہی بس آ ہیں اس ربط خفی سے اور معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں دل دل میں اللہ والے ایسے لگے رہتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قال کو ہمارا حال بنا دے بس آخر دعوانا الحمدللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد محترم علمائے کرام اور محترم عزیز طالب علموں اور مسلمان بھائیوں آپ حضرات نے اور ہم نے علماء کرام کے بیانات سنے مفتی عبد القادر صاحب کا بیان مولانا برحان صاحب کا بیان اور ہمارے مفتی امجد صاحب کا بیان اشعار کے اندر اندر یہ سب بیانات کافی شافی ہیں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا زبانی طور پر جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر ہمارے دلوں میں اور ہماری روح میں جاری اور ساری فرما دے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو بڑی شان عطا فرمائی ہے بڑی عزت عطا فرمائی ہے اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے اگر سے ایمانوں میں علماء کرام ہو غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت ہے ان سے کسی نے کہا کہ علم اور مال میں کیا فرق ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک فرق تو یہ ہے علم یعنی وہ علم جس کے ساتھ عمل ہو جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ علم فلم ہے علم نہیں تو جس علم کے ساتھ عمل ہو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے مال اللہ تعالیٰ کو کبھی محبوب ہے کبھی نہیں قارون والا مال اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں عثمان غنی حضرت سلیمان علیہ السلام والا مال اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ علم میراث الانبیاء السلام ہے اور مال انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہے بلکہ مال تو قارون کو بھی ملتا ہے فرعون کو بھی ملتا ہے حامان کو بھی ملتا ہے اور اسی طرح ابو لہب کو بھی ملتا ہے ابو جہل کو بھی ملتا ہے اور علم جو عمل کے ساتھ ہو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں انبیاء علیہ السلام نے نہ دینار کو چھوڑا نہ درہم کو چھوڑا بلکہ یہ علم جو شریعت کا علم ہے اس کو چھوڑا ہے اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مال کا حساب کتاب ہوگا علم کا حساب کتاب نہیں ہوگا مال کا حساب کتاب ہوگا مال کہاں سے کمایا کیسے کمایا کہاں پر خرچ کیا صحیح کمایا یا غلط کمایا صحیح جگہ خرچ کیا یا غلط جگہ خرچ کیا یہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ نے فلان ملک میں کیوں پڑھایا آپ نے انگلینڈ میں کیوں پڑھایا آپ نے ساؤتھ افریقہ میں علم کیوں پڑھا ہے یہ تو خیر ہی خیر ہے خیر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا خیر کے بدلے میں خیر کا بدلہ دیا جائے گا خیر کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا چوتھی بات یہ فرمائی کہ مال کی حفاظت آپ کریں گے علم آپ کی حفاظت کرے گا علم کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے سفر کر رہے تھے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ڈاکو آ گئے ان کے ساتھ قافلے میں اور لوگ بھی تھے جب ڈاکا ڈالا تو ان کے پاس جو بستہ موجود تھا جو کتابوں کتابوں کا بستہ ان کے پاس موجود تھا یا کتابوں کا بیگ ان کے پاس موجود تھا وہ چوروں نے لے لیا اس کے اندر کچھ رین پیسے بھی تھے تھوڑے سے اور باقی کتابیں تھیں یا جو اس زمانے میں تعلیقہ لکھتے تھے حواشی لکھتے تھے تعلیقہ لکھتے تھے وہ اس میں موجود تھا جب وہ چھین لیا تو امام غزالی جو چوروں اور ڈاکوؤں کا سردار تھا امام امیر تھا اس کے پاس گیا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں وہ تو آپ لے لیں لیکن جو میری کتابیں ہیں میرے مخطوطات ہے میرا لکھا ہوا ہے یہ مجھے واپس کر دیں تو امیر نے کہا کہ واہ واہ یہ بھی کوئی علم ہے کہ وہ چوری ہو جائے علم چوری نہیں ہوتا امام غزالی رحمہ اللہ کو ہوش آیا امیر جو جو چور تھے انہوں نے وہ بیگ تو واپس کیا لیکن امام غزالی نے فرمایا جب تک بیگ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں یاد نہ کروں اس وقت تک میں اور کوئی کام نہیں کروں گا امام غزالی واپس آئے اور جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس کو یاد کیا جب یاد کیا تو آپ کون اس کو چوری کرے گا تو علم آپ کی حفاظت کرے گا آپ علم کی حفاظت کریں گے اور پانچویں بات یہ فرمائی ہے کہ علم اور عمل کا نام باقی ہوگا اور مالدار کا نام باقی نہیں ہوگا ہاں اگر مالدار نے اچھا کام کیا ہے تو پھر اچھائی کی وجہ سے اس کا نام باقی ہوگا صرف مالداری کی وجہ سے نہیں ہوگا اب مولانا نے اور دوسرے حضرات نے جن جن حضرات کا ذکر کیا ان سب کا نام ہم لیتے ہیں ان سب کے کارناموں پر ہم فخر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں ان سب کی کتابوں سے ان سب کی تحریروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو رشوت نہیں دی ایک وہ شہرت ہے جو آدمی چاہتا ہو اور مشہور ہو جائے ایک وہ شہرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ وہاں آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے فلان اللہ کا محبوب بندہ ہے تم اس سے محبت کرو پھر فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں فلان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے لوگوں کے دلوں میں فرشتے ڈالتے ہیں تم اس سے محبت ہو وہ آدمی محبوب اور مشہور بن جاتا ہے اور جو آدمی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو ہندوستان کے ایک شاعر کا شعر میں اکثر سناتا ہوں بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں میں خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں اور سنا ہے اب کوئی ٹھوکر لگے گی بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں وہ مغرور ہونے کا ذریعہ وسیلہ ہے تو علم باقی و ذکر ہے اس کا ذکر باقی ہے مالدار چلا گیا تو چلا گیا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا اللہ کہ کوئی تائی کی طرح ہو اور انتہائی صحابت کرتا ہو اور نمبر چھ بیان کیا کہ جو علم ہے باقی اور ذکر ہے علم نمبر چھ بیان کیا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے علم پڑھاتے رہو اور بڑھتا ہو بڑھتا جائے گا اس لیے جس علم کے ساتھ تعلیم نہیں وہ علم دفن ہو جاتا ہے جس علم کے ساتھ تعلیم ہے وہ علم باقی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو دین کی خدمت اور علم کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو دبایا اور دبوچا اور بہت زور سے دبوچا اور تین مرتبہ دبوچا علماء کرام نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ تین مرتبہ دبوچنے کا کیا فائدہ اس کی کیا حکمت اس کا کیا مطلب وہ جو ان حضرات نے لکھا ہے وہ تو کتابوں میں موجود ہے اور شارحین نے بیان کیا ہے لیکن دو باتیں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ تین مرتبہ دبوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دین ہے پورا جسم دین کی طرح ہے اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا اخلاق مجسم کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کان خلق القرآن تو یہ جو دین کو دبانے والے دین کو دبائیں گے تین قسم کے طبقے ہیں ایک وہ ہے جو سماوی آسمانی دین کو نہیں مانتے کمیونسٹ سوشلسٹ قسم کے لوگ ہیں اور بالکل جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں بس دھماکہ ہو گیا اور دھماکے سے سب چیزیں خود بخود بن گئی اب بھائی یہ خود بخود سورج کیسے بن گیا کہ آج آپ بیٹھ کر ایک ہزار سال کے لیے دو ہزار سال کے لیے آپ ٹائم ٹیبل مرتب کر سکتے ہیں کہ فلان تاریخ کو فلان وقت سورج طلوع ہوگا فلان وقت سورج غروب ہوگا کیا یہ خود بخود ہو گیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک گھڑی ہے آپ کہیں میری گھڑی نہ ایک منٹ پیچھے ہوتی ہے نہ ایک منٹ آگے ہوتی ہے اور بیس سال سے میرے پاس ہے چل رہی ہے تو مولانا برہان سب پوچھیں گے بھائی یہ گھڑی کہاں کی بنی ہوئی ہے یہ نہیں کہیں گے یہ گھڑی خود بہت بن گئی اگر انہوں نے کہا ہاں یہ خود بخود بنی ہے تو ہم کہیں گے بھائی آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرا دیں یہ کہا جائے گا کہ یہ گھڑی کون سی کمپنی نے بنائی ہے کہ بیس سال میں ایک منٹ کا فرق نہیں آیا اب گھڑی کے متعلق تو ہم بھی ایک سوچ لیں اور پوچھ لیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے گھڑی بنائی ہے کہ لاکھوں سال سے یا ہزاروں سال سے یا جت سینکڑوں سال سے نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ایک منٹ کا فرق نہیں آتا ہم کہیں گے خود دھماکہ ہو گیا وہ وحید الدین خان سے تو ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین پریس ہے اس پریس کے اندر بہترین کتابوں کی طباعت ہوتی ہے کتابیں چپتی ہیں اور کوئی شخص کسی سے پوچھ لے یہ پریس کیسے بنا وہ کہے گا یہاں پر ایک پتھر تھا اس میں دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کے بعد یہ پریس خود بہت وجود میں آ گیا تو کہیں گے یہ پاگل ہے تو جو لوگ اتنے بڑے عالم کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ پاگلوں سے بھی آگے پاگل ہیں تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا پتہ نہیں کیا بول جی۔ آج تو تین قسم کے لوگ دین کو دبانے والے ہوتے ہیں ایک وہ جو کسی دین آسمانی مذہب کو اور دوسرے مذاہب کو مذہب کو مانتا ہی نہیں منکرین مذہب جیسے روس والے ہیں چین والے ہیں یا اب تو ان میں کچھ اصلاح ہو گئی ہے لیکن کسی زمانے میں تھے ہم جب کی چین کے سفر پر گئے تھے تو ہمارا رہبر تھا اس رہبر سے میں نے پوچھا بلواستا کہ یہ جو کمیونس پارٹی ہے روس میں چین میں پرانے زمانے میں اور آج کل کے یہ کمیونزم کو پارٹی میں کیا فرق ہے اس نے کہا دیکھو کمیونزم کی تین پلر تھی کمیونزم کے تین چیزیں تھیں یہ کمیونزم میں کہ کسی کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے مال سب حکومت کے پاس ہونا چاہیے سرمایہ داری ختم سب زمینیں بھی حکومت کی فیکٹریاں بھی حکومت کی دکان بھی حکومت کی دوسرا یہ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے انہیں کی حکومت ہونی چاہیے اور کوئی کتنا قابل ہو اس کی حکومت نہیں ہے یہ دوسری چیز اور تیسری چیز مذہب دشمنی یہ تین چیزیں تھیں کہنے لگے پہلی چیز ختم ہو گئی اور پہلی چیز ختم ہو گئی اس نے کہا تم نے خود دیکھا ہوگا کہ کیسے ختم ہو گئی یہاں کے لباس اور مالداری اور بلڈنگوں کو دیکھا ہوگا تو جو سرمایہ داری کیپیٹلزم ہے وہ ختم اب ہر ایک آدمی جو کمانا ہے کماؤ اور نمبر دو باقی ہے نمبر تین باقی ہے چین اور روس دو دونوں میں جو کمیونسٹ پارٹی یا ان کی جو پارٹی کا نام ہو وہی آدمی سربراہ بن سکتا ہے کوئی اور نہیں بن سکتا وہی وزیر بن سکتا ہے کوئی اور نہیں بن سکتا اور تیسری چیز مذہب دشمنی اب بھی باقی ہے مذہب کو نہیں مانتے تو جو بالکل مذہب کو نہیں مانتے ایک تو قرآن اور حدیث کو اسلام کو وہ دبائیں گے اور نمبر دو مشرقین جیسے آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں ہندو کو مسلمانوں کے خلاف کیسی پلاننگ کرتے ہیں کیا دوسری جگہ پر مجوس مجوس نے کتنا کیا تھا تو جو مشرقین ہے اللہ کو مانتے ہیں شریک کے ساتھ وہ دین کو دبائیں گے اور نمبر تین دین کو دبانے والے ہیں اہل کتاب اہل کتاب میں یہود بھی آئے نصارہ بھی آئے اگر کوئی اور کسی کتاب کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ بھی آ گئے یہ تین طبقے دین کو دبائیں گے اور دین کو دبانے کے بعد قرآن کریم کی طاقت سے قرآن کریم کی تلاوت سے قرآن کریم کے حفظ سے قرآن کریم کے فہم سے قرآن کریم کے علم سے قرآن کریم پر عمل سے قرآن کریم کی تعلیم اور دعوت سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو دفع کریں گے اور قرآن میں جہاد بھی ہے وہ جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو پاش پاش کر دیا تو اس لیے تین مرتبہ دبایا اور ایک اور چیز دوسری چیز دوسرا نمبر وہ تین مرتبہ دبوچنے کا یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں علم عمل دعوت علم اور عمل کی طرف دعوت یہ تین چیزیں ہیں علم بھی آدمی کو دباتا ہے علم آدمی کو دباتا ہے اس میں توازو پیدا کرتا ہے اور علم میں مشقت ہوتی ہے جس چیز میں مشقت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آتی تھی تو کتنی مشقت ہوتی تھی بہت زیادہ مشقت یہاں تک کہ اس مشقت کو اونٹنی فسوا اونٹنی برداشت کر سکتی تھی اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر پڑی تھی کپڑے کے ساتھ وہ آئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ران چورا چورا ہو رہی ہو جیسے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو تو علم پھر عمل عمل تو ہم جانتے ہیں تحجد پڑھو تحجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبی تحجد پڑھتے تھے وہ کتنا مشکل ہے اور پھر دعوت کا کام دعوت خانقاہی لائن سے ہو وہ بھی دعوت کا ایک قسم ہے یا دعوت تبلیغ جماعت کی طریقے پر ہو یا دعوت ان لوگوں کی دعوت ہو جو غیر میں کام کرتا ہے یہ سب دعوت ہے اور سب سے زیادہ مفید اس زمانے میں دعوت کا وہ طریقہ ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا ساٹھ ساٹھ سال کے لوگ جن کو نماز نہیں آتی تھی اس کی برکت سے انہوں نے نماز سیکھی وہ لوگ جو کبھی دین کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے دین کے قریب نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ایسے قریب کر دیا کہ انہوں نے سب اپنے بچوں کو عالم بنایا یہ سب سے مفید طریقہ ہے ہمارے دوست و احباب اور ہمارے شاگرد بھی ہے کراچی میں مولانا حنیف صاحب اور مولانا زبیر اور مولانا شعیب وغیرہ اور رفیق زمزم والے تو ان کے بھائی نے بتایا کہ ہمارے والد نے مجھے بتایا کہ بنوری ٹاؤن سے ہمارے گھر کا فاصلہ پانچ منٹ کا فاصلہ تھا پیدل اور ہم مولانا بنوری کو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے ہمارے والد نے کہا ہم مولانا بنوری کو نہیں جانتے تھے ہمارے والد نے بتایا مدرسے کو ہم نہیں جانتے تھے کہ مدرسہ یہاں ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ان کو تبلیغ میں لگایا تبلیغ کی برکت سے متشرع بن گئے بیٹوں کو پوتوں کو نوازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنایا مال میں بھی کوئی کمی نہیں آئی اس لیے کہ جو تاجر کا بیٹا ہو اور وہ مولوی بن جائے تو وہ تو وہ مولوی بننے کی وجہ سے اور بڑا تاجر بن جاتا ہے اس لیے کہ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے ایک صاحب نے ان سے بہت باتیں کی جو ان کے مزاج کے خلاف تھی اور وہ باتیں کی تھی ان کو میں چھوڑتا ہوں تو حضرت مفتی ولی حسن صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی آپ نے بہت باتیں کی لیکن ایک بات میری سنو مولوی سمجھتا ہے سب کچھ بولتا نہیں اور بولتا کچھ بھی نہیں مولوی سمجھتا ہے سب کچھ اور بولتا کچھ بھی نہیں زبان سے نہیں کہتے لیکن سمجھتا ہے تو علم کی برکت سے روشنی اور سمجھ تو آ جاتی ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے پھیلانے کے لیے دعوت اور عمل کے پھیلانے کے لیے ہمیں مقرر کیا تھا ابھی سال کا اختتام ہے تو اللہ تبارک و تعالی علم اور عمل اور دعوت کے پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے اور اس کے ساتھ بس حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک دو باتیں سناتا ہوں کیونکہ ذکر کی مجلس ہے تو ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فض گرونی از تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا لیکن یاد کرنے کا وسیلہ اور اعلی ذکر نہیں فرمایا کہ کس چیز سے یاد کروں اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دریا کو بند فرما دے سمندر کو بند کر دے تو اس قرونی اس کے ساتھ یہ لگا دے کہ اذکرونی بالاسحار اذکرکم بالانوار سحری کے وقت مجھے یاد کرو میں تم کو انوار کے ساتھ یاد کروں گا اذکرونی فی السحور اذکرکم بالحور تم سحری کے وقت مجھے یاد کرو اذکرونی بالبکور اذکرکم بالحور میں حور کے ساتھ تم کو یاد کروں گا وہ حور جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ حور حار یا یائی ہو تو اس کے معنی حیرت ان کے حسن و جمال اخلاق اور خوشبو کو دے کر آدمی حیرت میں پڑ جائے گا آدمی حیران ہو جائے گا اور وہ کسی کا شعر ہے کسی کسی کو خدا وہ کمال دیتا ہے کہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے اور ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ حار یا حویرہ جب ہو جائے وابی اس کے معنی آنکھ کی سفیدی خوب سفید آنکھ کی سیاہی خوب سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں اور جب حار یحور سے ہو تو اس کے معنی گورا ہونا ہے گوری گوری اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اور اس بالتوبہ اذکرکم توبہ الحوبہ یاد کرو مجھے توبہ کے ساتھ میں تم کو گناہ کے معاف کرنے کے ساتھ یاد کروں گا اس قرون بل استغفار اور یس قرقم اللہ العزیز الغفار یس قرقم اللہ الرحیم الغفار استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یاد کریں گے وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے وہ تم کو یاد کریں گے اور اس قرون سوال از قم بن نوال تم مجھے سوال کے ساتھ یاد کرو میں تم کو نوال اور بخشش کے ساتھ یاد کروں گا فرماتے از قرونی بسنا سنا از قرق تم میری تعریف کرو سبحان اللہ کہو الحمد للہ کہو لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو قوت الا باللہ پڑھو اللہ تبارک و تعالی اپنی بخشش اور عطوہ کے دروازوں کو اور اپنے خزانوں کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولیں گے اور اذکرون بمناجات اذکرکم بن مناجات کم بن نجات میرے سامنے تم عاجزی کے ساتھ دعا کرو میں تم کو نجات دلوا دوں گا اس گرو نے مجاہدہ اللہ کی راستے میں محنت کرو اذکرکم بالمشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ آپ کو نصیب ہوگا بہرحال ذکر ایک ایسی دولت ہے جس کو یہ دولت مل جائے تو گویا کہ اس کو سب کچھ مل گیا بہت کچھ مل گیا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مغفور القم تم چلے جاؤ مغفور القم تمہاری مغفرت ہو گئی اور فرماتے ہیں دنیا تو ملعون قسم کی چیز ہے ہاں جب اللہ کی ذکر کے لیے ہو یا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی مددگار چیز ہے پھر یہ دنیا اچھی چیز ہے اگر دنیا ذکر کے لیے وسیلہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی ذکر کی توفیق عطا فرما دے صلی اللہ علی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 أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب كريم هم سب الرحم رحم فرما هم سب كي مغفرت فرما اس مل بیٹھنے کو قبول فرما شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما خیر اور برکات سے مالا مال فرما اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان آبرو اور دین کے حفاظت فرما اسلام اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان سب سازشوں کو ناکام بنا جہاں جہاں اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب بنا ان کی مخالفت کو ناکام بنا دے اے رب کریم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے ہر قسم کی شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جو مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما دے چوریوں ڈکیتیوں اغوا وغیرہ کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے پوری دنیا میں آل حق کی کی مدارس مساجد کی مکاتب کی معابد کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی جماعتوں کی سب کی حفاظت فرما دے اچھے کام کرنے والے میسر خان میں جو بیمار ہیں ان کو شوائے کامل عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کو چھپا دے اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سی سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے ہمارے عیوب کو دنیا اور آخرت دونوں میں چھپا دے اور عیب والے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے گناہ صغیرہ یا کبیرہ سب سے اے رب کریم ہماری حفاظت فرما دے اور جو ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے پورے دنیا میں آل حق کے آل حق کو غلب عطا فرما دے اور آل حق کے کاموں کو منصوبوں کو کامیاب بنا دے اور غلب عطا فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے ہر شر سے سب کے حفاظت فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم